وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کیا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے خون کسی اور کو دے سکتے یا نہیں دے سکتے اور کس کس کو دے سکتے تو دیکھیے خون دینا اس حوالے سے مفتیان کرام نے جو حکم دیا ہے تو یہ خون کا دینا لینا یہ جائز تو نہیں ہے لیکن یہ اس کے جواز کی جو صورت بیان کی گئی یعنی اس کے جائز ہونے کی جو صورت بیان کی گئی کہ یہ کس وقت جائز ہے تو اس حوالے سے اب چونکہ اس میں بہت ساری تفصیل ہے لیکن صرف اتنا سمجھ لیں آپ کہ جو اس فتوے کا مفتیان اکرام نے جو حکم دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو بھی بلڈ دینے کا جواز یعنی جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ جب یہ یقین غالب ہو کہ اس کی جان جا رہی ہے اور آپ کے بلڈ دینے سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے تو ایسی صورت میں پھر بلڈ دینا خون دینا یہ جائز ہے کہ آپ کو معلوم ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ خون دے دو گے آپ بلڈ دے دو گے تو سامنے والے کی جان بچ جائے گی تو پھر اس کی جان بچانے کے لیے یہ خون دینا جائز ہو جائے گا تو اس کو آپ دے سکتے ہیں اسی طریقے سے جان بچانے جس کی جان بچائی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو تو اس کو بھی دے سکتے ہیں اور اگر غیر مسلم ہو تو اس کو بھی دے سکتے ہیں یہ صورت وہی ہوگی کہ آپ وہاں موجود ہیں اور ایسی ایمرجنسی ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی بلڈ دینے والا بھی نہیں ہے اور آپ ہی کی وجہ سے اس کی جان بھی بچ سکتی ہے غیر مسلم کی تو پھر مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ انسانیت کا اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے خون دینے سے اگر اس شخص کی جان بچ سکتی ہے تو پھر اس کی جان بچا لی جائے تو خون دینا ایک مسلمان کو بھی جائز ہے اور غیر مسلم کو بھی جائز ہے اور غیر مسلم کا خون لینا بھی جائز ہے اس صورت صورت وہی ہوگی شرط وہی بات وہی ہوگی کہ جب جان بچانے کا معاملہ ہو تو یہ اس صورت میں مفتیان کرام نے اس کی اجازت دی ہے